السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار بہادر ہمتن گوش ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ایک نیا سلسلہ چھوٹا سا ہوگا جانتے ہیں آپ لوگ کہ نیا مہینہ اسلامی شروع ہو چکا ہے دلحج کا اور دلحج کا مطلب ہے حج والا مہینہ اب حج جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے آخر اس کی کہانی کیا ہے آج سے عید تک ہم سنیں گے حج کی کہانی کہ یہ کب شروع ہوا اور کیسے شروع ہوا اور اس میں جو جو کام ہم کرتے ہیں وہ ہم کیوں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں کے اوپر اس کو فرض کیوں کیا ہے تو اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں حج کی کہانی قربانی کا سلسلہ قربانی کا مطلب جانتے ہیں آپ یعنی کہ کوئی ایسی چیز جو آپ کو بہت پسند ہو وہ کوئی پہننے کی بھی ہو سکتی ہے وہ کھانے کی بھی ہو سکتی ہے وہ پیسے بھی ہو سکتے ہیں وہ آپ کی کوئی خواہش بھی ہو سکتی ہے اور کوئی کوئی ایسی چیز جو آپ کو بہت پسند ہو اور آپ اسے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہوں لیکن آپ کو ایسا لگے کہ اس کی ضرورت کسی اور کو زیادہ ہے یا پھر کوئی جس سے آپ بہت پیار کرتے ہیں اس نے آپ کو کہا ہے کہ اس چیز کو آپ چھوڑ دیں تو آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں اسے کہتے ہیں قربانی اور جو حج میں ہم قربانی کرتے ہیں اس کو شروع کیا تھا اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے دوست نے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ان کا امتحان ہوا اور امتحان میں انہوں نے سو فیصد نمبر حاصل کیے پورے ہنڈریڈ پرسینٹ نمبر آ کے وہ کامیاب ہو گئے اور وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کون تھے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی کہانی ہم پہلے سن چکے ہیں لیکن اب چونکہ مہینہ ایسا آ گیا ہے دلحج کا جو کہ حضرت ابراہیم کے کہانی ہمیں یاد کرواتا ہے تو ہم ایک دو ایک بار پھر وہ کہانی سن لیتے ہیں اور پہلی قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی وہ تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی جان دینے کا فیصلہ کر لیا تھا یاد ہے آپ کو وہ جو ایک بادشاہ تھا نمرود جس نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا کہ میں بھی میں مار سکتا ہوں اور میں زندہ کر سکتا ہوں تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہی مارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتے ہیں تو اس نے کہا تھا نہیں یہ کام میں کرتا ہوں ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تو مشرق سے سورج نکالتے ہیں تو مغرب سے نکال دو اس کے اوپر وہ خاموش ہو گیا تھا اور اسے اتنا غصہ آیا تھا کہ اس نے کہا کہ ایک بہت بڑی آگ جلائی جائے اور اس میں ابراہیم کو پھینک دیا جائے اب حضرت ابراہیم چاہتے تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں مجھے اس میں نہ پھینکو میں تمہارے بتوں کو برا نہیں کہتا میں خاموش ہو جاتا ہوں لیکن حت ابراہیم نے ایسا نہیں کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ آپ نے لوگوں کو اچھی باتیں بتاتی رہنی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم حضرت ابراہیم کو سب سے زیادہ پیارا تھا چاہے اس میں ان کی جان ہی چلی جائے اور جب انہیں آگ میں پھینکا گیا تو کیا ہوا آگ انہیں نہیں جلا سکی اللہ تعالیٰ نے آگ کو بتا دیا تھا کہ تم نے انہیں نہیں جلانا اللہ تعالیٰ مالک ہے نا سب کے آقا وہ چاہیں تو آگ جلا سکتی ہے اور وہ نہ چاہیں تو آگ نہیں جلا سکتی اسی لیے آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی کیسے ٹھنڈی ہو گئی یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا ہاں یہ ضرور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ بس تم ٹھنڈی ہو جاؤ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ ان کے ملک کے لوگ ان کی بات نہیں مانیں گے اور انہیں سمجھانا بالکل بیکار ہے تو انہوں نے سوچا کہ اب کسی اور ملک میں چل کر لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلایا جائے اور یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری قربانی حضرت ابراہیم اپنی قوم اپنے ملک اپنے باپ گھر عزیزوں سب کچھ چھوڑ کر چل کھڑے ہوئے اپنے گھر سے نکلے ایک ملک سے دوسرا دیس پردیس گھومتے پھرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاتے رہے اور اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے یہاں تک کہ وہ بہت بوڑھے ہو گئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے تو ان کے کوئی بچے نہیں تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میں اللہ آپ مجھے اپنے پاس بلا لیں گے تو پھر کون ایسا ہوگا جو آپ کا پیغام میرے بعد لوگوں تک پہنچا سکے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دو بیٹے دیے بڑے کا نام اسحاق تھا اور چھوٹے کا نام اسماعیل علیہ السلام اور جو ان کے بیٹے تھے ان ان کے لیے بھی حضرت ابراہیم نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ اسی کام میں انہیں لگائیں جو وہ خود ساری عمر کرتے رہے ہیں انہوں نے حضرت اسحاق کو شام کے ملک میں چھوڑا اور حضرت اسماعیل کو ملک عرب میں وہاں پہ لے آئے جہاں اب شہر مکہ ہے اور یہ ابراہیم نے خود نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم دیا تھا اور یہ تھی ان کی تیسری قربانی یعنی کہ اپنے چھوٹے سے بیٹے اتنے چھوٹے کہ ابھی وہ دودھ پیتے بچے تھے اور چل بھی نہیں سکتے تھے اتنا چھوٹا بچہ جو بس اپنی جگہ پہ لیٹا رہتا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ آپ انہیں اس صحرا میں جا کے چھوڑ آئیے جہاں پہ نہ کوئی درخت ہے اور نہ ہی کوئی پانی ہے نہ ہی کوئی پرندہ ہے حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے سے بہت پیار تھا سبھی کو ہوتا ہے مگر اس سے زیادہ پیار انہیں کس سے تھا اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کوئی بات کیے بغیر کچھ پوچھے بغیر اپنی بیوی بی حضرت حاجرہ کو اور بیٹے اسماعیل کو مکہ میں چھوڑ دیا اور پھر اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنی کچھ اولاد اس میدان میں لا کر بسائی ہے جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں اگتی اللہ تعالیٰ آپ اس شہر کو ہمارے لیے امن کا شہر بنا دیجیے آپ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا کے رکھنا ان بتوں کے چکر میں پھنس کر بہت سے لوگ سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں ایسا نہ ہو میری اولاد ہی بھٹک جائے اور آپ کو بھول کر ان کی پوجا کرنے لگے اللہ تعالیٰ میں نے اپنی اولاد کو اس میدان میں اس لیے بسایا ہے کہ یہ نماز قائم کریں اللہ تعالیٰ آپ اپنی قدرت سے ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دیجئے ان کے لیے قسم قسم کے پھل پیدا کر دیجئے یہ دعا کر کے وہ اپنے بیٹے اور بیوی کو اس ویران جگہ پہ چھوڑ کے چلے گئے اچھے ساتھیوں اللہ کا نام لینا بہت آسان ہے لیکن اپنی پوری زندگی کو اللہ کے لیے لگا دینا آسان نہیں ہے جو لوگ اللہ کے دین پر چلنے کا فیصلہ کرتے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ سے دوستی پکی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جانچتے ہیں ان کا امتحان لیتے ہیں حضرت ابراہیم نے بھی فیصلہ کیا تھا کہ اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر اللہ کے دین پر چلیں گے دیکھا آپ نے کیسا سخت امتحان ہوا ان کا انہیں اپنی جان جوخم میں ڈالنا پڑی اور اپنا ملک اپنا گھر سب کچھ چھوڑنا پڑا اور اس کے بعد اپنے پیارے بیٹے کو بھی اپنے آپ سے دور کرنا پڑا انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا کہ یہ ثابت کر دیا کہ انہیں اللہ کی مرضی کے سامنے نہ اپنی جان پیاری ہے نہ اپنا مال پیارا ہے اور اولاد بھی انہیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ پیاری نہیں ہے اور اس سب کے بعد ایک اور بڑا امتحان تھا جو باقی تھا اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا تھا کہ ان کے دل میں جو اولاد کی محبت ہے وہ کہیں اس محبت سے زیادہ تو نہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ سے ہے اور یہ امتحان یہ امتحان شروع ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار یہ خواب دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں اور جب انہیں یہ خواب آیا تو انہیں لگا کہ شاید مجھے نہ جانے کیوں ایسا نظر آیا ہے مگر ایک بار نہیں دو بار نہیں تین دن مسلسل وہ یہ خواب دیکھتے رہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا یہ انشاءاللہ ہم سنیں گے کل اور پھر یہ جان جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی قربانیوں کو کیسے ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے اس کہانی کے باقی حصے کے ساتھ انشاءاللہ اللہ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ